ون تم اس حال میں کہ ہو تم مسلمون مسلمان یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کیا مطلب کہ صحیح معنوں میں اسلام کے احکام اور فرائض کو ادا کرو جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے باز رہو اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا ڈر اگر کسی بندے کے دل میں ہو تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ایسا بندہ قیامت والے دن رب کے سائے میں ہوگا رب اسے خود سایہ دے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت سایہ عطا فرمائے گا جس دن کہیں سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جسے کسی عورت نے برائی کی دعوت دی تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں خوف مقام جنتان جو بندہ اللہ سے ڈر گیا ایسے انسان کے لیے اللہ نے دو جنتیں تیار کی ہیں ولا اللہ وانتم مسلمون اسلام کی حالت میں فوت ہونا دعا کیا کریں آپ بھی کہ اللہ خاتمہ بال ایمان خاتمہ بال اسلام فرمائے کیونکہ بعض دفعہ ایک بندہ نیکی کے کام کرتا رہتا ہے لیکن مرتے وقت وہ کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے دو میں بیچ دیتے ہیں اور ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن مرتے وقت کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنتی بنا دیتے ہیں موت آئے اسلام پر آئے حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام نے بھی یہی کہا تھا اللہ اسلام کی حالت میں مارنا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آ تسیم و بحب اللہ جمیا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو پکڑ لو وہ تسم مضبوطی سے پکڑ لو بحب اللہ کی رسی کو جمی ان تمام کے تمام ولا تفرقو اور نہ تم تفرقہ بازی کرو نہ تم جدا جدا ہو جاؤ عیسایہ مبارکہ میں حب اللہ سے مراد اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے وہ اللہ کی رسی ہے جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے اِذْ كُنْتُمْ جب تم تھے اعداءً دشمن فَأَلَّفَ پھر اللہ نے محبت ڈالی بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے درمیان فَأَصْبَحْتُمْ پھر تم ہوگے بِنِعْمَتِهِ اس اللہ کی نعمت سے اخواناً بھائی بھائی ویسے تو اللہ رب العزت کی بہت سارے انعامات ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے یہاں اللہ رب العزت نے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے ایک یہ کہ تم پہلے ایک دوسرے کے جانے دشمن تھے اب تم بھائی بائی بن گئے ہو اللہ کی نعمت سے یہ بنے ہو اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے بنے ہو یہ آیا کریمہ اوس اور خزرت کے بارے میں نازل ہوئی زمانہ جہلیت میں ان کے درمیان بہت زیادہ دشمنی تھی ایک دوسرے کے جانے دشمن تھے بڑی بڑی لمبی لمبی جنگیں ہوا کرتی تھیں لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے جب اللہ نے اسلام کو بھیجا ان دونوں خاندانوں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے بھائی بھائی بن گئے اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا کہ وہ دشمن ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے یہ اللہ کی ایک نعمت تھی تم پر اور دوسری نعمت کیا وکن تم تم اور تھے شفا حفرت آگ کے ایک گھڑے کے کنارے پر آگ جل رہی تھی آگ کے ایک گھڑے کے کنارے پر تھے تم شرک و بدت میں پھنسے ہوئے تھے رب کی ذات کو بھول بیٹھے تھے اللہ کی پہچان کھو بیٹھے تھے پھر اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا بیجا منہا پھر اس اللہ نے تمہیں بچا لیا منہا اس سے ایک گڑے میں کنویں میں آگ جل رہی ہو تو تمہاری مثال ایسے تھی کہ تم اس کے کنارے پہ تھے بالکل گرنے والے تھے اللہ کی توفیق سے اللہ کی نعمت سے اللہ کے فضل سے اللہ کا ایک نبی آیا اور اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں بچا لیا یہ بہت بڑے انعامات ہیں اللہ کے کدالی کا اسی طرح اللہ اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتیں لال تحتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ولتکم منکم اور چاہیے کہ ہو تم میں سے امتن ایک جماعت یدعونا جو دعوت دے الخیری بھلائی کی طرف ویامرونا اور وہ حکم دیں بالمعروف ہی اچھے کاموں کا وینہونا اور وہ روکے عن المنکر برے کاموں سے واولئکہم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں عیسیٰ مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت لازمی ہونی چاہیے جو دعوت کا کام کرے تبلیغ کا کام کرے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے برے کاموں سے منع کرے ویسے تو امر بالمعروف نہیں منکر یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو امت کے ہر فرد پر ہے جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے اگر اس کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے سمجھا دے اگر اس بات کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم اپنے دل میں ضرور اس برائی کو برا جانے دل میں برا جاننا منع نہ کرنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں موجود ہے جو لوگ دعوت دین کا کام کرتے ہیں تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں وہ الاقم المفلی یہی لوگ دراصل کامیاب ہیں ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ کل لدینہ ان لوگوں کی طرح تفر جو بٹ گئے فرقہ فرقہ ہو گئے الگ الگ ہو گئے وقت اور اختلاف کرنے لگ گئے مم بعدی بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس بینات واضح دلائل واضح احکام اور یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے تفرقہ بازی کی گروہ در گروہ ہو گئے الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل واضح نشانیاں واضح آیات آ چکی تھی جو لوگ ایسے کریں گے الگ الگ ہو جائیں گے ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا ابو داود میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ اہل کتاب میں سے جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ امت یہ ملت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی بہتر دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت لوگوں کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک نیک اور ایک برے ان کی حالت کیا ہوگی ان کا حال کیا ہوگا وہ کس حال میں ہوں گے یوما اس دن تب یزو سفید ہوں گے ان کچھ چہرے و تسودو اور سیاہ ہوں گے وجوہ ان کچھ چہرے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے چمکتے ہوں گے ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجوہ یوم مسفرا اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے ذاحقت مستب شیرا بہت ہی خوش ہوں گے ہستے ہوں گے ف... اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے سیاہ ہوں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجوہ یوم دن علیہ تر حقوہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کو سیائی ڈانپتی ہوگی ان کے چہروں پہ غبار ہوگا یہاں بھی آیت نمبر چھے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوم اس دن تب یزو سفید ہوں گے وجوہ ان کچھ چہرے و تسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ ان کچھ چہرے فَأَمَّ الَّذِينَ پس وہ لوگ اس ودت کہ سیاہ ہوگے وجوہ ہم ان کے چہرے کن کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت والے دن جن لوگوں نے کفر کیا رب کی آیات کا انکار کیا اللہ کہیں گے اکفر تو کہ تم نے کفر کیا بعد ایمان کم ایمان کے بعد فضوقو پس تم چکھو العذاب عذاب بما کن تم اس وجہ سے کہ تھے تم تکفرون کفر کرتے اللہم لا تجعلنا منہم وَأَمَّا الذین اور وہ لوگ اب یزت سفید ہوں گے وجوہہم جن کے چہرے ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم خالدون وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے رحمت اللہ سے مراد جنت ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اسے علیہ کا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ میں آپ پر پڑھ رہا ہوں یہ جو آیات ہے یہ سب کچھ سچ ہے حق ہے اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں اور نہیں ہے اللہ یرید ارادہ رکھتا ظلم ظلم کرنے کا للعالمین جہاں والوں پر اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا جیسے کوئی کرتا ہے ویسے اسے اس کا پھل مل جاتا ہے ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماں میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ الارض اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجا الْأُمُور لوٹائے جائیں گے تمام معاملات تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين